اے ایمان والو شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو اور تم میں جو اسے کستن قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے تم میں کے دو سکا آدمی اس کا حکم کریں یہ قربانی ہو کعبے کو پہنچتی یا کفارہ دے چند بسکینوں کا کھانا یا اس کے برابر روزے کہ اپنے کام کا وبال چکھے اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا اور جو اب کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا